ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پھرتے یعنی سلام کے بعد تو یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو على کل شئن قدیر لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الكافرون اہل النعمت والفضل والثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الكافرون ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہم خالص اسی کی اطاعت کرتے ہیں خا ہاں کافروں کو یہ ناپسند ہو اے اللہ تو ہی نعمت و فضل والا اور بہترین تعریف کا مستحق ہے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہم خالص اسی کے اطاعت کرتے ہیں خواہ ہاں کافروں کو یہ ناپسند ہی ہو سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھ